عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عبید اللہ نے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ممبر پر تھے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانڈا کھانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں اس کو کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار انتیس